جناب سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے اللہ کے حمد و ثنا بیان کی جو اس کے لائق ہے پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا میں تمہیں اسے ڈرا رہا ہوں اور جو بھی نبی آیا ہے اس نے اپنی قوم کو اسے ڈرایا ہے یقیناً نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو اسے ڈرایا تھا لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنے قوم کو نہیں بتائی تم جان لو کہ وہ کانا ہے اور اللہ عز و جل قطان کانا نہیں ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر چار ہزار سات سو ستاون